نبی رحمت شفیع احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی پیاری فضیلت سنیے کہ جو کوئی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد مدنی چلے کے ناظرین آج ماہ رمضان المبارک چودہ سو تینتیس سن ہجری کی تیسری شب کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارا مدنی چینل کا سلسلہ جنت کی تیاری پر آج بھی کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کروں گا قبل اس کے کہ باقاعدہ بیان کا آغاز ہو آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کر لیں تاکہ ہم جتنی دیر تک بیان کرتے رہیں بیان سنتے رہیں ہمیں ثواب ملتا رہے آپ ابھی جس کنڈیشن میں بھی ہیں بعض جگہ لوگ کھا کر فارغ ہو گئے ہوں گے بعض اس وقت دسترخوان پر ہوں گے اور آپ میں سے بعد ایسے ہوں گے جو اس وقت انتظار کر رہے ہوں گے اور باورچی جی خانے میں اس کھانے کی تیاری جاری ہوگی نقل و حرکت بھی ہوتی ہے کوشش کیجیے کہ توجہ کے ساتھ جتنا ہو سکے بیان سننے کی کوشش کریں اور جس کنڈیشن میں بھی ہیں آپ چاہیں تو نیت تو کر سکتے ہیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے ہم اس بیان میں شریک رہیں گے اور جو نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی اللہ نے چاہا تو اس کو قبول کریں گے اور اس سے عورتوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے حدیث میں آتا ہے بلی کو انی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک جو بھی ہم مسلمان ہیں ہم اپنے اپنے طور پر مبلغ کی اس میں کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کو اپنے مقام و مرتبے اور منصب کے مطابق نکی کی دعوت دینی چاہیے لہذا اچھی اچھی نیتیں کریں میں بھی نیت کرتا ہوں نیکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام جو کہ جنت کی تیاری کرواتے ہیں مدنی قافلہ مدنی انعام جامع المدینہ ہفتہ وار اجتماع وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں لے جانے والے اعمال کل ہم نے کچھ جنت کے متعلق سنتے ہیں کل بھی سنا تھا کہ ذرا پتا چلے گا جنت کے متعلق کیا کیا روایتیں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ شاء آیتیں بھی بیان کی جائیں گی روایتیں بھی بیان کی جائیں گی قرآن پاک کی کئی آیتوں میں جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے احادیث مبارکہ میں بھی اس کا کثرت سے بیان موجود ہے میرے سامنے سے پبرانی شریف کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جو قرآن مجید میں ہو کا جو ذکر ہے میں پوری روایت خلاصہ مدنی چلن کے ناظرین کے سامنے بیان کروں گا کہ خور کا جو ذکر ہے اس کی تفسیر ارشاد فرمائیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جسے گد کی پڑھ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک میں جو ارشاد ہوتا ہے سورہ رحمان میں ارشاد ہے مرجان گویا وہ لائل اور مونگا ہیں تو اس کی تفسیر ارشاد فرمائے تو آپ نے ارشاد فرمایا جیسے صدف میں موتی صاف و شفاف ہوتا ہے جس کو کسی نے چھوا نہ ہو اور وہ اس طرح صاف اور ان چھوئی ہوں گی جسے کسی سے چھوا نہ ہو تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فی ہند خی حسان ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی اس کی تفسیر ارشاد فرمائے تو ارشاد فرمایا ان کی صورت حسین اور سیرت جمیل ہوگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو قرآن پاک میں ارشاد ہے انا ہن بید جو سورت ہے اس کی آیت نمبر 49 میں یہ گویا ونڈے ہیں تو اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی کھال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قرآن پاک میں جو ارشاد ہوتا ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر سینتیس میں ہے عروبن انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں تو اس کی تفصیل ارشاد فرمائیے آپ نے ارشاد فرمائے جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں تو ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہو گئی فوت ہوں گی ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے اور وہ کمزور ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوشیزہ بنا کر اٹھائے گا اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی اور سب ایک عمر کی ہوں گی میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حرائیں افضل ہوں گی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا دنیا کی عورتیں حرم سے اس طرح افضل ہوں گی جس طرح ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے میں نے عرصی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ عشا فرمایا اس کی فضیلت کا سبب ان کے روزے اور ان کی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں میں نور پیدا کر دے گا ان کے جسم ریشم کی طرح ہوں گا ان کا جسم ریشم کی طرح ہوگا رنگ گورا ہوگا کپڑے سبز ہوں گے سنہرے زیورات ہوں گے ان کی انگوٹھی موتی کی ہوگی اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی وہ کہیں گے سنو ہم دائمی ہیں کبھی نہیں مریں گی سنو ہم ہمیشہ نعمت میں ہیں کبھی مغموم نہیں ہوں گی ہم قیام کرنے والیاں ہیں کبھی سفر نہیں کریں گی ہم خوش ہونے والیاں ہیں کبھی ناراض نہیں ہوں گی اس کو مبارک ہو جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے میں نے ارض کیا ہماری بعض عورتیں دنیا میں تو خاوندوں سے مختلف نکاح کر سے طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہیں تو مختلف خابدوں سے نکاح کیا جاتا ہے مطلب عدت گزارنے کے بعد مسائل الگ ہیں اس کے تو نکاح کرتی ہیں بعض تین سے اور بعض چار سے نکاح کرتی ہیں مطلب طلاق ہو جاتی ہے بیوہ ہو جاتی ہیں پھر عدت وغیرہ کا جو مسائل ہے گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کا معاملہ رہتا ہے تو وہ عورت جنت میں کس خواب کے نکاح میں ہوگی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم شاہ سرمایہ سلما اس عورت کو اختیار دیا جائے گا ہائے ہائے ہائے ہائے اس عورت کو اختیار لیا جائے گا کہ جس خاوین کا اخلاق دنیا میں سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو اختیار کرے گی وہ کہے گی اے میرے میرے رب اس خاوین کا اخلاق سب سے اچھا تھا میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے امر سلمہ دنیا اور آخرت کی خیر اچھے اخلاق کے ساتھ اے سلمہ دنیا اور آخرت کی خیر اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے تو یہ بڑی ایک پیاری روایت میرے سامنے آئی جس کو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا کہ کس طرح یہ جنت کی نعمتیں ہیں اور سورہ رحمان میں جیسے اس کا ذکر میں نے ابھی آپ کو سنایا سورہ صاف فات جو سورہ یاسین کے بعد سورت ہے اس کی آیت نمبر انچاس فورٹی نائن سے میں نے آپ کو اس کا ذکر سنایا سورہ واقعہ میں آیت نمبر سینتیس میں اس کا کچھ ذکر آیا اور جیسے خزان عرفان میں آیا کہ وہ جو آیت ہے نا گویا وہ لال اور مونگا ہیں تو اس کی بڑی پیاری یہاں پر خزان عرفان میں وضاحت آئی ہے تفسیر ہے کہ صفائی اور خوش رنگی میں حدیث میں ہے جنتی خوروں کے صفائی ابدان صفائی ابدان کا یہ عالم ہے کہ ان کی پنڈلی کا مغز اس طرح نظر آتا ہے جس طرح آب گینا کی سوراخی میں شراب سرخ کتنی پیاری مثال ہے تو یہ کل بھی میں نے جنت کی کچھ نعمتوں کا آپ کے آگے ذکر کیا تھا آج بھی میں نے چاہا کہ اس سے پہلے کہ اپنے وہ عنوان کی طرف آؤں کچھ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر جنت کی طلب پیدا ہو اور جنت کی تیاری کا جذبہ ہمیں ملے کہ ہاں یار یہ جنت میں ہم کو جانا ہی جانا بھائی یہ جنت چاہیے ہم کو کیونکہ دنیا میں جو ہے نا ہم تو جی لگا کر بیٹھے ہیں لیکن آپ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ پر کوئی دکھ پریشانی آفت آتی ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کیا کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا آپ کو یہ دنیا سے بیزاری نظر نہیں آتی اللہ سما اللہ بعضوں کا خودکشی کا خیال بعضوں کو آ جاتا ہے خودکشی حرام ہے یہ خیال بھی اللہ کرے ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہ ہے لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ اسی دنیا کے لیے بندہ جیتا ہے اور اسی دنیا میں ایسے دکھ پالتا ہے کہ یہاں مطلب کہ وہ مرنے کی تمنا کرتا ہے بہادر شاہ ظفر کا وہ مجھے نظم یاد آ رہی ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں کس کی بنی ہے عالم پائیدار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آر میں کٹ گئے دو انتظار بل بل کو باغ با سے نہ سیاد سے گلا قسمت نے تیز کی لکھی فصل بہار میں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گھر زمین بھی نہ ملی ہوئے یار یار ہاں، اس کو سزا دی گئی تھی کالے پانی کی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا مغلیہ سلطنت کے آخری چشم و چراغ یہ کیلائے تو اب یہ دکھوں سے بھری دنیا جیسے کل میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جنت میں غم نہیں ہے جنت میں حسن و ملال نہیں ہے اس جنت کی تیاری کریں اس جنت کی طرف بڑھیں جنت جنت اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری نعمت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے ایمان کے لیے تو جنت کی تیاری کے لیے پھر میں آپ کو کچھ اعمال عرض کرتا ہوں اور اس سے پہلے کچھ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کچھ جنت کی میں جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ دنیا سے جی اچاٹ ہو جائے اچاٹ ہو جائے اور ہم جو اپنے جو وہ ڈیکوریٹڈ جو ہمارے انداز ہے اس سے ہم نکلیں اپنے زندگی کے مصنوعی آرٹیفیشل جو لائف آف اسٹائل ہے یا اسٹائل آف لائف کیا بولتے ہیں زندگی کا جو انداز ہے اس سے نکل کر ہم اپنی اس حقیقی زندگی کی تیاری کریں جہاں ہم سب نے جانا ہے قیامت کا روز ہے اور وہاں کا ایک طویل سفر ہے پھر اللہ نے چاہا تو جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے تو جنت کی ملے ایک میں جگہ ان کے ملی ہو اور یوں جنت میں جائیں گے خود میں ہوگا سے یا رسول اللہ کا نار لگاتے جائیں گے ابھی کہہ لینا یا رسول اللہ کا نا لگاتے جائیں گے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا جائیں گے شاء اللہ آئیے آپ کو جدت کی تیاری کی طرف لے چلتے ہیں اور ایک بڑی پیاری روایت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں روایت بیان کروں آئیے چند منٹ ہم امیل سنت کی زیارت کر لیتے ہیں ماشاء اللہ مغرب کی نماز کے بعد اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے امیر سنت کی تشریف آوری ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر امیر سنت خود بھی سنت کے مطابق کھانا تناول فرماتے ہیں اور اسلامی بھائی جو آپ کے قرب و جوار میں ہوتے ہیں ان کو بھی نکی کی دعوت دیتے ہوئے سنت کے مطابق کھانا کھانے کی رغبت دلاتے ہیں کیونکہ سنتے تو ہم ہیں کہ سنت کے مطابق یوں کھانا چاہیے کڑی بیٹھ کر دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ سنت کے مطابق کس طرح کھاتے ہیں اور پیٹ کا کفل مدینہ لگا کر یعنی کہ خواہش سے کم کھانے کا انداز کیا ہوتا ہے تین انگلیوں سے کھانے کا انداز کیا ہوتا ہے یہ جو آج آپ کو یہ جو اتنے سارے باس ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں نا یہ انشاءاللہ شاء چند دنوں کی بات ہے اللہ نے چاہا تو آپ اسی طرح مدنی چینل پہ دیکھیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ان میں سے کئیوں کے سروں پر امامے کے تاج سجے ہوئے ہوں گے یہ ماحول کی برکت ہے میں نے عرض کی نا یہ دعوت اسلامی کا ماحول جنت کی تیاری کرواتا ہے امام شریف یہ جنت کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے سر پر امامہ شریف سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ سج جائے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہ بھی جنت کی تیاری ہے کئی ایسے ہوں گے جن کی داڑیاں نہیں ہیں پوری پوری شاء اللہ تعالیٰ چند دنوں میں دیکھیں گے ان کی شیو بڑی ہوگی یہ داڑھی والے ہو گئے ہوں گے نمازی تو ہو ہی رہے نا فیضان مدینہ میں آنے کے بعد بندہ نمازی تو بنے گا نہیں بنے گا ارتقاب میں تیس دن کے لیے بیٹھے ہیں تو کیا ارتقاء میں تیس دن بیٹھنے والا نمازی نہیں بنے گا پانچوں ٹائم ان کو نماز پڑھنے کی الحمدللہ للہ فیضان مدینہ میں سعادت نصیب ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے آج بھی امیر سنت نے کل بھی مغرب کی نماز کے بعد فضیلت بیان کی آج بھی امیر سنت نے فضیلت بیان کی کہ مغرب کی نماز کے بعد جو چھ رقط پڑھے آئیے یہ بھی جنت کی تیاری کا ایک مدنی پھول عرض کر دوں کہ جو فرض مغرب کی نماز کے بعد فرض کے بعد چھ رقط پڑے اور اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں کہ دو سنتیاں پڑھیں گے اس کے بعد دو نفل پھر دو نفل چھ رقط ہو گئے نا فرض تین فرض دو سنت دو نفل دو نفل یہ چھ رقطیں ہو گئی تین فرض کے بعد اس کو اوابین کے نوافل آپ کہہ لیں اوابین کے نوافل تو جو کوئی اوابین کے نوافل ادا کرتا ہے اس کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے بارہ سال کی عبادت کا ثواب اب آپ جاتے ہیں مسجد میں دوڑے دوڑے دوڑے دوڑے واپس آ جاتے ہیں مسجد میں گئے ہیں فرائض کے فرض پڑھ لی جماعت کے ساتھ دو سنتیں آپ نے پڑھنی ہیں تو دو نفل ویسے لوگ پڑھتے ہیں دو نفل دو نفل دو نفل دو نفل پلس کریں کل چھ رقطیں فرض کے بعد ہو جائیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ابابین کے نوافل پڑھنے والا بن جائیں گے ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابا نوافل پڑھنے کے عادی بن جائیں عادت ہو جائے گی ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا دیکھیں رمضان المبارک ہمیں ویسے زیادہ نمازیں پڑھنے کی عادت ڈلوا دیتا ہے تراوی پڑھتے بیس رکعتیں کہاں بیس رکعتیں تو ٹوٹل ہماری روز کی فرض و وطر ملاتے نا پانچ ٹائم کی نماز جو فرض ہے ہم پر وہ اور تین وطر ملا تو یہ کل بیس رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ بیس رکعتیں یہ تراوی کی ہمیں رمضان مبارک میں پڑھنے کی ہمیں ارشاد ہوا اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ خوش نصیبوں کو جو یہ تراوی کی نماز پڑھتے ہیں تو میں نے چاہا چلے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو میرے سنت کی زیارت بھی ہو جائے گی اور اس میں کچھ جنت کی تیاری کے مدنی پھول مسجد ہمیں مل جائیں گے حضرت سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان بشر و بر مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے لیے چھ چیزوں کے ضامین ہو جاؤ چھ چیزوں کے ضامین ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں مدینہ مدینہ مالک جنت ہے تم میرے لیے چھ چیزوں کا ضامین ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں نمبر ایک جب بات کرو سچ بولو نمبر دو جب وعدہ کرو اسے پورا کرو نمبر تین جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو نمبر چار اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو نمبر پانچ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور نمبر چھ اپنے ہاتھوں کو روکو یعنی ہاتھ سے کسی کو ایزا نہ پہنچاؤ تکلیف نہ پہنچاؤ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے جن آٹھ صفا نمبر چار سو بارہ حدیث نمبر بائیس ہزار آٹھ سو اکیس جو بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی اور اس روایت کو امیر سنت نے اپنی کتاب جیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 272 پر بھی نقل کیا ہے اب یہ چھ عادتیں جو ہیں کہ ان کے خلاف نہ کرو تو میں تمہارے لیے جنتی ہونے کا ضامین ہوتا ہوں تم ضرور جنتی ہوگے بلکہ وہاں کا اعلیٰ درجہ پاؤ گے میرات المناجی میں مفتی صاحب نے اس کو لکھا حضرت علامہ عبد الروف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فیض القدیر کے حوالے سے نقل ہے کہ یعنی جب بات جب بولو تو سچ بولو کہ اپنی گفتگو میں جھوٹ نہ بولو مگر یہ کہ جھوٹ سے کوئی ایسا مقصد حاصل ہو سکتا ہو جو سچ بولنے سے حاصل نہ ہو جیسے کسی کی جان بچانا تو سچ بولنے پر ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ جب بھی بولیں سچ بولیں جھوٹ سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ظاہر اب ایک ایک کی پوری پوری تفصیلات ہیں میں کوشش یہ کروں گا کہ اس ایک روایت کو آج کے اس بیان میں ہم کسی حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اچھا اب سچ بولنا ہے یہ بھی نیت کریں کہ ہم سچ بولیں گے پہلی بات ہی یہ ہے کہ جب بھی بات کرو سچ بولو یہ جو مدنی منع بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جو بھی مدنی منع اس وقت ہمیں مدنی چینل پر سن رہے ہیں آپ کی عمر چاہے سات سال کی ہے آٹھ سال کی ہے دس سال کی ہے پندرہ سال کی ہے چودہ سال کی ہے آپ بھی سچ بولنے کی عادت پیدا کریں گھر میں ماں باپ کے ساتھ سچ بولیں اگر آپ کسی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں استاد صاحب کے پاس جاتے ہیں سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں ہمارے گوسے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب بغداد کے لیے سفر آپ نے کیا علم دین سیکھنے کے لیے اور راستے میں جب ڈاکو نے آپ کو گھیر لیا اور جب آپ سے پوچھا کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے تو آپ نے بتا دیا کہ میری ماں نے میری گدری میں اتنے اتنے اتنے اتنے رقم سی کر دیے تو آپ کی اس سچائی کو دیکھ کر وہ ڈاکو توبہ کر گئے توبہ کیا اور وہ ڈاکہ انہوں نے چھوڑ دیا سچ میں بڑی طاقت ہے اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنے گھر میں سچ بولے بیوی کو چاہیے کہ اپنے گھر میں سچ بولے ماں باپ بچوں کے ساتھ سچ بولیں بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو خود ہی جھوٹ سکھا دیتے ہیں کیسے اگزامپل دیتا ہوں فون کی گھنٹی بجی آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے سر بیٹا بول دو ابو سو گئے ابو سو گئے سوتا آدمی بولتا کب ہے <laughs> سوتا آدمی بولتا کب ہے بولو بولا وہ بولا وہ سو گئے جی ابو سو گئے ختم یہ کس نے سکھایا بچے کو گھنٹی بجی امی نے کہا بیٹا بول دینا امی گھر پر نہیں ہے امی گھر پر نہیں ہے تو امی کہاں سے بول رہی ہے پھر امی گھر پر ہی تو ہے اب یہ بچے کو جھوٹ بولنے کی تربیت کہاں سے ملی اس میں نے ایک دو مثالیں آپ کو پیش کی ہیں اپنے گھر کا ماحول جب ہم سچا بنائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب سچا سچا ہو جائے گا اور سچائی کی برکت اللہ نے چاہ تو ہمیں نصیب ہو جائیں گی اسی طرح جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو وعدہ وفا کرنا یہ بہت ضروری ہے ایک تو میں آپ کو وعدے کی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں وعدہ ہمارے یہاں عموماً بعض معاملہ میں کہتے ہیں یار اس نے وعدہ توڑ دیا وعدہ توڑ دیا وعدہ توڑ دیا وعدہ دیکھے کسے کہتے ہیں آپ نے کسی کو کہا کہ میں فلاں وقت تمہارے پاس آؤں گا ٹائم سیٹ کرتے ہیں نا اچھا آپ نے اس کو بولا کہ میں فلاں وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں اب آپ نے اس کو بولا کہ میں فلاں وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں اور آپ کنفرم ہیں کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہی جانا ہے جب آپ کے آپ کو اس کے بعد جانا ہی جانا ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے جانا ہی جانا اب آپ وشواس کر کے گھر پر آئے اللہ نہ کرے پریشانی ہو گئی کوئی مجبوری ہو گئی کوئی دشواری ہو گئی کوئی ایسی تکلیف آپ کو پیش آ گئی اور نہیں جا سکے تو اب چونکہ اب آپ نہیں پہنچے تو وہ بولے گا کہ اس نے وعدہ خلافی کی تو اب وہ وعدہ خلافی نہیں ہے دیکھیں وعدہ خلافی کب ہوتی کہ اس شخص نے آنا ہی نہیں تھا جس کو ہم لوگ ہمارے ہماری آپس کی وہ جس کو ہم عام لینگویج کہتے وہ گولی دے گا یار گولی دے دیتا ہے یار بول بچن دے دیتا ہے یہ بول بچن میں گولی والی بات تو نہیں ہے یعنی کہ اگر وہ آپ اس نے آنا ہی نہیں تھا آپ کے پاس اور اس نے ایسے ہی کہہ دیا ہوتا کہ یار جان چھڑانی ہوتی ہے نہ یار میں آ جاؤں گا آ آ جاؤں جاؤں گا گا یار تم جاؤ میں اب کو پتا ہے کہ میں نے آنا نہیں ہے اب اگر جو یہ بول رہا ہے نا یہ وعدہ خلاف ہی ہے اگر ایک شخص کنفرم ہے کہ میں نے جانا ہی جانا ہے اب کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتا کوئی بھی سبب ہو گیا نہیں آ رہا ذہن بدل گیا یا ہو سکتا ہے وہاں پہنچے گانے بج رہے ہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا تو ایسا شخص وعدہ خلاف نہیں ہوتا اس کو وعدہ توڑنے والا نہیں کہتے البتہ یہ ضرور میں ارض کروں گا کہ ایسا کبھی کوئی ہو نا تو ہمیشہ انفارم کر دیا کرنے کے یار میرے یہ پرابلم ہو گئے یہ پرابلم ہو گئے جس کی وجہ سے میں نہیں آتا کیونکہ اسلام میں جو ہے نا وہ وعدہ پورا کرنے کی اہمیت بہت ہے اس لیے میں چند ایک دو باتیں آپ کو وعدے سے متعلق عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اسلام میں وعدے کی کیا اہمیت ہے اول تو حدیث پاک سنیے کہ لوگ اس وقت تک حالات میں ہوں گے جب تک وہ اپنے لوگوں سے عہد شکنی نہ کریں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنا وعدہ خلافی کرنے والے کی سورین یعنی جہاں ہم جس مقام پر ہم بیٹھتے ہیں بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے جس کے بعد انسان بیٹھتا ہے تو سورین کے پاس قیامت میں اس کی آہد شکنی کا ایک جھنڈا ہوگا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور ایک اور حدیث میں جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ابھی میرے میں نے آپ کو بیان کی میرے آقا آپ حضرت امام علیہ سنت الشبا و نظائر میں فرماتے ہیں فتح و رضویہ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ وعدہ جھوٹا کرنا یہ حرام ہے مفسر شیر حکیم علومت فرماتے ہیں کہ اس کی میں وضاحت کر چکا جو بھی میں وضاحت کرنے جو بیان کیا اب میں آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت سا واقعہ بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں وعدے کی کتنی اہمیت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے صحابی کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو الحمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہی ٹھہریے میں اب بھی ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو پیش حاضر کر دیتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما لیا مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا پھر تین روز کے بعد مجھے خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں میرا انتظار کر رہے ہیں مجھے دیکھ کر ذرا بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا اور اس کے سوا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا کہ نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق تین روز سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں شفا شریف کے حوالے سے اس کو اس روایت کو نقل کیا گیا تو دیکھیے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے کیسی مثال قائم کی ہے اسی طرح غزل بدر کے موقع پر اتفاق سے حضرت حضیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنما یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے راستے میں کفار نے دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک ہونے نہ ہونے کا عہد کیا وعدہ کیا چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا جب یہ دونوں بار کا رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا ہم ہر حال میں آہد کی پابندی کریں گے ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے اس حدیث کو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد صدر الشریعہ کے شاگرد رشید حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں غور کیجئے دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کے مقابلے میں ہو مقابلے میں عظیم الشان لشکر ایک ایک سپاہی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دو بہادر اور جاباز مجاہدین سے اپنے لشکر کو محروم کیا اور مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بد احدی اور بد خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا اللہ اکبر لکھتے ہیں اقوام عالم کے بادشاہوں مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورک بھی ہے اب پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں عبد المصطفیٰ آدمی صاحب یہ جو دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف ایک مسکنسپشن پیدا کیا گیا ہے ظاہر کہ ہماری ایک بد عملی کی وجہ سے ہمارے سارے یہ معاملات سامنے آ جاتے ہیں اسلام کی اصل تصویر یہ دکھائی جا رہی ہے کہ دھوکہ دینا تو کافر کو بھی جائز نہیں ہے غیر مسلم کو بھی دھوکے دینے کی اجازت نہیں ہے تو لکھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری تاریخ زندگی ان کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا صفا بھی ہے ایک چاند سورج کی دوربین نگاہوں تم بتاؤ کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی سفید ہستی پر پابندی آہت کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے وعدہ آہت پورا کرنا زبان کی پاسداری جس ہیں کمنٹمنٹ ڈس کمنٹمنٹ اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے اگر آپ سے چینل پر ہمارے ساتھ اگر بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ ہوں تو آپ غور کیجئے یہ بزنس کمیونٹی غور کرے ہمارے بعض سیکٹرز کے اندر جو بزنس کرائسس ہیں اور ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہماری ایکسپورٹ وغیرہ کی جو پوزیشن اور جو اکنامکلی اور معاشی پوزیشن جو ہماری ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے ڈاؤن فال کا شکار ہے اس کے اگر اسباب پر آپ غور کریں تو اس کے اسباب میں آپ کو بہت بڑا ایک ریزن یہ بدعہدی اور مس کمنٹمنٹ ملے گا ہم کہتے کیا ہیں دیتے کیا ہیں اب ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز کسی بائر کو ملے گی تو وہ بائر جب اس کو ریسیو کرے گا تو وہ دیکھے گا یہ تو کمینڈمنٹ سے ہٹ کر انہوں نے بیان کیا ہے جو وعدہ پورا نہیں کریں گے ہم اپنا عہد پورا نہیں کریں گے ہم امانت مکمل صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے تو ہمارا بنے گا کیا ہماری معیشت کا اسی طرح پھر حساب کتاب بنے گا تو بزنس ہو مارکیٹ ہو آپ دکاندار ہیں وعدہ پورا کریں جو کمینڈمنٹ کیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں وعدے کی تعریف میں نے بیان کر دی ہے نا کہ بھائی وعدے کی تعریف یہ ہے کہ آپ نے کس ٹائم پر آپ نے جو بات کی ہے کہ میں یہ دوں گا وہ ہے لیکن دوسری بات جو میں کہہ رہا جو وعدے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو میں نے پلس کی ہے وہ بد دیانت تھی اور خیانت کو بھی میں نے پلس کیا کہ امانت ادا کرنا بھی اس حدیث میں شامل ہے اور ہم امانت کی ادائیگی بھی کوتاہی کرتے ہیں اچھا دھوکہ بھی دیتے ہیں کہتے کیا ہیں دیتے کیا ہیں ڈیٹ میں ہم لوگ مطلب کہ جان بوجھ ہمیں پتا ہے کہ اس ڈیٹ کو ہم مال نہیں دے سکتے اس ڈیٹ کو ہم تیار کر کے نہیں دے سکتے اب عید کے دن ہے کئی لوگوں نے کئی کئی چیزیں تیار کرنے کے لیے دکانداروں کو دی ہوئی ہوں گی اور آپ بزنس کے لیے کہ یار گاہک نہ نکل جائے کسٹمر میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے آپ نے آرڈر پکڑا ہو کیونکہ آپ نے پیچھے سے اتنا سارا انویسٹمنٹ لے لیا ہے اتنے لوگوں کے پیسے لگا دیے اب آپ کو بزنس بھی اتنا بڑا چاہیے آپ جانتے بھی ہیں کہ الیکٹرسٹی کا پرابلم آتا ہے اچھا اور بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی پلس کرے یہ بھی پلس کرے یہ بھی پلس کرے جہاں آپ اپنی ویسٹیج کو پلس کرتے ہیں اپنے دیگر ایکسپنسز کو اوور ہیڈ کو پلس کرتے ہیں تب جا کر آپ کسی کوسٹ کو نکالتے ہیں پھر اس میں بھی دو چار پرسینٹ پلس کر کے پھر آپ کہتے جناب یہ چیز اتنے کی پڑے گی آپ اتنے سارے فیکٹرز کو جمع کرنے کے بعد اپنی کوسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اسی طرح جب ڈلیور ڈلیوری ڈیٹ آتی ہے تو اس وقت آپ یہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیوں نہیں کرتے کیا یار الیکٹرسٹی بھی جائے گی دو چار گھنٹے کی تو یہ ہوگا جنریٹر کام کرے گا نہیں کرے گا حالات صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے رمضان مبارک ہے اس میں پروپر لیبر بھی کام کر سکے گی نہیں کر سکے گی اور پوری ٹائمنگ ڈفرینس ہو جاتا ہے اب آپ پلس کر کے دیں تاکہ ہماری زبان پوری ہو یقین مانیے آپ کو شروع میں لگے گا کہ ہمارا گاہک ٹوٹ رہا ہے لیکن جس دن یہ مشہور ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ نہیں بولتا یہ وعدہ کلا بھی نہیں کرتا اپنے کمنٹمنٹ پر قائم ہے تو ان شاء اللہ تبار تعالیٰ آپ کا بزنس اچھا ہوگا آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سوباب بھی ملے گا اور ہم جنت کی تیاری کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آخر میں پھر روایت سن لیجیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ چھ چیزوں کے ضامین ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں جب بات کرو سچ بولو جو وعدہ کرو پورا کرو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اپنے ہاتھوں کو روکو میں پوری حدیث کی وضاحت نہیں کر سکا اللہ نے چاہا تو کل ان شاء اللہ تعالی مزید اس کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کے ساتھ مزید مدنی پھول لے کر آئیں گے امیر سنت کے یہاں اس وقت ماشاء اللہ نے رسول یہ نعت و مناجات میں مصروف ہیں بڑا پیارا منظر مجھے یہاں سے دوسری اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر امیر سنت ان عاشقہ نے رسول کے ساتھ شامل ہو جائیں اور جو نعت و مناجات رو رو کر جو عاشقہ نے رسول جو کیفیات مجھے نظر آ رہی ہیں میں چاہ رہا ہوں آپ کو بھی نظر آ جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ نصیب کرے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم